کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا آج کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا آج کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا آج کاغذ پہ جو سوناز سے پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم کیا مشتہ جاں بخش سنائے گا قدم آج کیا مشتہ جاں بخش سنائے گا قدم آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکہ کی آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکہ کی آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکہ کی آتے ہیں پلک سے جو حسینان ارم آ جاتے ہیں پلک سے جو حسینان ارم آج کاغذ پہ جو سوناز سے کاغذ پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم قدماش کیا مشدہ جاں بخش سنائے گا قدم قدماش کیا مشدہ جاں بخش سنائے گا قدم نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج کاغذ پہ جو سوناز سے پہ جو سوناد سے رکھتا ہے قدم آج کیا ہے جاں بخش سنائے گا قدم آج کیا جاں بخش سنائے گا قدم بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے بت خانوں میں وہ قہر کا کوہرام پڑا ہے مل مل کے گلے روتے ہیں کو پارو آج مل مل کے گلے روتے ہیں کو پارو سنم آج کاغذ پہ جو سونا جسے کاغذ پہ جو سونا سے رکھتا ہے قدم ماش کیا مشدائے جاں بخش سنائے گا قلم ماش کیا مشدائے جاں بخش سنائے گا قدم آج ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج کاغذ پہ جو سوناز سے پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم آج کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا قدم آج کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا قدم آج ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت مفلس خوش گو کے ملا دام نے دولت ہاں مفلس و خوش کے میلا دامن دولت سردا بنو مشدہ وہ اٹھا ابر کرم تر سردا بنو مشدہ وہ اٹھا ابر کرم آج کاغذ پہ جو سوناز سے کاغذ پہ جو سوناز سے رکھتا ہے قدم آج کیا جاں بخش سنائے گا قدم آج کیا مشتائے جاں بخش سنائے گا قدم